محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذہ سامعین کرام یہ تو جب میدان محشر بپا ہوگا اور جس کا نام امان اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کا نام امان اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کے چہرے سفید ہوں گے اور کسی کے چہرے سیاہ ہوں گے کوئی کمر تک پسینے میں مونڈے تک پسینے میں اور کوئی تالاب میں ڈوبے ہوئے انسان کی طرح پورا جسم اس کا پسینے میں یہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ اور پھر آ کر خبر کی حالت بتاتے نہیں ہیں کہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھولا گیا یا ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یہ نم کنو متل آروس کے فرشتوں نے کہا کہ دلہن کی طرح سو جا یہ جنت کے بستروں میں آرام سے سو رہے ہیں یا ان کی پسلیاں آپس میں مل رہی ہیں یا سرانے اور پیروں سے سانپ ان کو کاٹ کاٹ کر ختم کر رہا ہے یا اجدا ان کے تھن مار رہا ہے اور ستر گز زمین میں دفن ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں بات کی ہیں قبر کی حالت قبر میں جانے کے بعد آخرت کی حالت میدان محشر میں نام اعمال کے ملنے کے بعد اور سرور کونین ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ اسی وقت پتا لگے گا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر آجا میرے پیارے میری امتی تو نے بہت غم سہے بہت تکلیفیں برداشت کی بہت صبر کیا آجا آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پلاؤں گا اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے یا وہ لوگ پیاس کی حالت میں دوڑتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی دشمن کا انتقام نہیں لیا کانٹے ڈالنے والوں کو اوجھڑی ڈالنے والوں کو شاعر کہنے والوں کو کاہن کہنے والوں کو مجنون کہنے والوں کو اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والوں کو کہا لا علیکم والی کم انتم الطلقاء آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا چلے جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو جس نے آزادی کا پروانہ دنیا میں اپنے وصال سے پہلے اپنی اللہ کی ملاقات سے پہلے دشمنوں کو مرحمت کیا آج جب ضرورت ہے ایک بن حوض کوثر کی آج جب ضرورت ہے آپ کے شفاعت کے پروانے کی آج جب ضرورت ہے آپ کی سفارش کی آج ضرورت ہے آپ کے اپنے دامن میں لینے کی کیا وجہ ہے آخا کہ دنیا میں تائید کے لوگوں کو آپ نے دعائیں دی دنیا میں کاٹے ڈالنے والوں کو آپ نے دعائیں دی دنیا میں مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کرنے والوں کے حق میں لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا پروانہ آپ نے دیا جس یہودن عورت نے کھانے میں زہر ملایا اسے معافی دینے کے لیے تیار تھے جس شیب ابھی طالب کے اندر پتے چبانے پر مجبور کیا گیا اور چمڑے کو پانی میں ڈال کر کھانے پر مجبور کیا گیا آپ نے کبھی انتخاب کا ہاتھ ان کے خلاف نہیں اٹھایا آج یہ امت پیاسی ہے آج یہ وہ امت ہے جس کے لیے آپ تڑپتے تھے جس کے لیے آپ روتے تھے جس کے لیے آپ بلکتے تھے آخا آپ کی امت آپ کے سامنے جہنم میں جائے کوئی ماں اپنی اولاد کو آگ میں کودتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتی ہے کوئی ماں اپنی اولاد کو ایکسیڈنٹ ہو کر جسم کے پرخ سے اڑتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتی ہے آخا دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان تمام ماؤں سے زیادہ مامتا آپ کے دل میں ہے آپ کا دل تڑپتا ہے آپ کا دل روتا ہے آپ پیکر رحمت ہیں آپ ہی کو اللہ نے کہا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین ہم نے دونوں عالم کے لیے اور دونوں جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا آپ زحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے عذاب کا فرشتہ آیا یہ کہہ کر تائف کی سرزمین کو ہم چکی بنا کر ان کو پیس کر رکھ دیں گے آپ کے جسم سے لہو نکل رہا تھا آپ کے نالین شریفین خدم اطہر سے لگے ہوئے تھے ایسی حالت میں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا زحمت بنا کر نہیں بھیجا آخا آپ کی رحمت کی دنیا سے زیادہ آخرت میں ضرورت تھی آخا آپ کی سفارش کی دنیا سے زیادہ آخرت میں ضرورت تھی آج امت پیاسی ہے آج امت دوڑ رہی ہے تمام پیغمبروں سے مایوس ہو چکی ہے سیدنا آدم علیہ السلاط وسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام تک بڑے بڑے پیروں سے بڑے بڑے اختاب سے بڑے بڑے ابدال سے اور بڑے بڑے شہدا سے آج قوم مایوس ہو چکی ہے دربار ہے تو آپ کا دربار ہے آج آپ سجدے میں جائیں گے اللہ فرمائے گا ارفا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے سل تو آج مانگیے دیا جائے گا آج کہیے کتنوں کو جہنم سے نکالنا ہے آج کہیے کتنوں کو عرش کا سایہ دینا ہے آج کہیے کتنوں کو حوض کے پانی سے سیراب کرنا ہے آج کہیے کتنوں کو پل سرات پر کٹنے سے بچانا ہے آج کہیے کتنوں کو پل سرات پر بجلی کی طرح گزار کر جنت میں پہنچانا ہے میرا اللہ یہ بات آدم کو شیش کو نوح کو لوت کو ابراہیم کو نہیں کہے گا علیہم السلام وسلام وہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے آخا سرور کو وسلم سے کہے گا کیا بات ہے آخا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے ہمیں ایک شفاق کا پروانہ دے دیجئے ہمیں حوض کوسر کا پانی دے دیجئے دینے والی ذات کوئی نہیں ہے اور منگل ندی یشپ اندہ بھی اتنی کوڈ ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کا منہ کھول سکے ابراہیم باپ کو نہیں مانگ سکیں گے نوح بیٹے کو نہیں مانگ سکیں گے لوت بیوی کو نہیں مانگ سکیں گے پیغمبر اپنے جگر گوشوں کو اپنے دل کے ٹکڑوں کو نہیں مانگ پائیں گے آخا آپ کو کہا جائے گا مانگیے سل تو ہوتا مانگیے دیا جائے گا آپ دے سکتے تھے آپ مانگ سکتے تھے آپ جس امت کے لیے نوازوں کو شہید کروایا جس امت کے لیے اپنے گھرانے کو فقر و فاقے کی رسی میں باندھا رکھا جس امت کے لیے جب صحابہ کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر دے آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے تھے جس امت کے لیے کربلا کا ماری کا پیش آیا اور جس امت کے لیے رات رات آپ روتے تھے آپ تڑپتے تھے آپ بلکتے تھے آخا یہ یہودی تو نہیں ہو گئے یہ عیسائی تو نہیں ہو گئے یہ کافر تو نہیں ہو گئے یہ مشرق تو نہیں ہو گئے یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والی امت تھی انہوں نے آپ ہی کا نام کلیمے میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ عیسا روح اللہ نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفت اللہ نہیں کہا تھا آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے سے جنازہ اٹھا تھا آپ کا کلمہ پڑھا گیا قبر میں رکھا گیا آپ کا کلمہ پڑھا گیا بچہ پیدا ہوا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر یہی اذان دی گئی یہی اقامت دی گئی مسجد کے مناروں میں مسجد کے سپوں میں اور بازاروں میں آپ ہی کا کلمہ پڑھا گیا لیکن اس دن دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا حاجیوں کے حج کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا نمازیوں کے نماز کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا کتنے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے ہیں کتنے ہیں جو دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ مر کر جائیں گے کوئی اور ہوگا جس کی قبر کے اندر پسلیاں ملیں گی کوئی اور ہوگا جو پسینے میں قیامت میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی اور ہوگا جو پل سرات پر گرے گا کوئی اور ہوگا جو اللہ کے نبی کے دربار سے یہ کہہ کر بھگا دیا جائے گا سہو خن لکم سہو خن لکم لیمم بدلا دینی بادی کمیلو نکل جاؤ ملونو مردودو نکل جاؤ جنہوں نے میرے بات میرے دین کے حلیہ کو بدل دیا میرے دین سے جنہیں پیار نہیں تھا میری سنتوں سے جنہیں عشق نہیں تھا جنہیں میرے طریقے کے اندر عیب نظر آتے تھے میرے چہرے میں عیب میرے کپڑے میں عیب میری معاشرت میں عیب میری بیٹی حضرت فاطمہ کے دوپٹے میں عیب میری بیگم حضرت خطیجہ جن کے دم سے اسلام کی نشت ثانیہ ہوئی اور اسلام کے گلستان کو نشو و نما ملی آج ان کی حیا آج ان کی عصمت آج ان کی عفت اور آج ان کی پاک داونی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کتنا آپ نے سینے پر پتھر نہیں رکھا ہوگا اور کتنا آپ نے برداشت نہیں کیا ہوگا کہ جس امت کے لیے راتوں رات تڑپتے تھے جس امت کے لیے سب کچھ لٹا دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے موڈ میں تھی میاں بیوی محبت کے موڈ میں ہوتی ہیں شفقت کے موڈ میں اور میاں بیوی کبھی آپس کا وہ سمن ہوتا ہے اور وہ رشتہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی اسے زبان پر نہیں لا سکتا اور دنیا کا کوئی قلمکار اسے تحریر میں نہیں لا سکتا ایک طرف آقا ہو اور ایک طرف امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور یہاں دریائے رحمت بہے یہاں دریائے شفقت بہے امی جان نے مناسب سمجھا کہ آج میں مانگ لوں آج کی عورت اپنے خامین سے زیور مانگے گی اپنے خامین سے کپڑا لتا مانگے گی اپنے خامین سے یہ کہے گی ہارٹ کے پیشنٹ ہو شوگر کے پیشنٹ ہو برین ٹیومر ہے ایڈز ہے خدا جانے کب تمہارا نوالا آخری ہو جائے لگتا ہے ہر ناشتہ تمہارا دنیا کا ہر دوپہر کا اور شام کا کھانا آخری ہر رات کا سونا آخری ہمیں تمہارے بات کی فکر ہے تمہارے بچے نافرمان ہیں ہمیں بنگلہ دے دو ہمیں کوٹھی دے دو ہمیں فکسڈ ڈپازٹ دے دو ہمیں بینک کے اندر روپیہ جمع کر دو سوپ کی رقم سے میں پلتی رہوں یہ آج کی عورت مانگے گی امی جان تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آخا کے حرم کے لیے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی خواتین میں اللہ نے آپ کو چن لیا تھا مانگا کیا مانگا کوٹھی نہیں مانگی گھر میں فخر تھا پاخا تھا تندستی تھی کجور کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر مہنوں تک ان کو پیا جاتا تھا تین چاندوں کے دیکھنے تک گھر کا چولہا نہیں جلا کرتا تھا یہ بات کہنا آسان ہے یہ بات سننا آسان ہے پیون لگے کپڑے جسم پر لگے اور زیورات کو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آئے یہ مال یہ جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے آئے مسئلہ آئے جہاد کا مسئلہ آئے قتال کا مسئلہ آئے بدر کا مسئلہ آئے ہنین کا مولوی اپنے لیے جیتا ہے مختبی اپنے لیے جیتا ہے حاکم اپنے لیے جیتا ہے اور محکوم اپنے لیے جیتا ہے حالات جب سامنے آئیں گے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے مسائب اور آلام کا طوفان اس دین کی نسبت سے آئے گا تو لوگ اس دیندار کو وسیعت کریں گے اس دیندار کو حکم دیں گے دیکھا تم نے انجام دیکھا تم نے انجام حق پر چلنے کا تم نے دیکھا انجام داڑھی رکھنے کا تم نے دیکھا انجام علماء کے دامن پکڑنے کا کیا آئی تمہارے حصے میں بخیری آئی پولیس کا مقدمہ آیا جیل آیا تنگ دستی آئی گالیاں آئی کوٹ پہنتے پہلو پہنتے عیسائی لباس پہنتے دنیا کے ترس پر چلتے آج تمہاری واہ واہ نہیں ہوتی ہم نے تم نے منع نہیں کیا تھا کہ داری مت رکھنا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اماما مت ڈالنا ٹوپی مت ڈالنا نمازیں مت پڑھنا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو بٹیا کو دینی تعلیم دینے کا انجام کہ آج فقیروں کے رشتے آج زانیوں کے رنڈیوں کے رشتے لگ رہے ہیں امبار ہے اور تمہاری گزار بیٹی اور بہن کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارے دیندار اس ملا کے لیے جس کی دوڑ مسجد تک ہے جو اذان دے کر کما کر پیٹ کھاتا ہے اور وہ ملا جس کا جو ہے سرکا اور جس کا اثاثہ ممبر و محراب ہے کون دیتا ہے بیٹی خاص مکان ہے خاص پراپرٹی ہے باغات ہیں کھیت ہیں کھلیان ہیں اور مر جائے تو پھر اس کے بعد کیا اس لڑکی کے لیے کوئی آمدنی ہے ہم منع نہیں کرتے تھے کہ اس راستے پر مت چلو کون کہتا ہے اسرائیل امریکہ برطانیہ ٹونی بلیر اٹھاکرے اڈوانی نہیں ہمارے خاندان کے ہمارے قبیلے کے ہمارے سماج کے کیا بے کی طرح نکاح کرتے ہو اللہ نے دولت دی ہے لٹاتے کیوں نہیں گھوڑے پر ہاتھی پر تم اپنی برات لاتے کیوں نہیں بیان باجا استعمال کرتے کیوں نہیں وہ قول جو زمانے جاہلیت کے کافر اور مشرق کہا کرتے تھے وہاں حیات دنیا اللہ ولائی یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود کی زندگی ہے کھیلو موت مزا لو عمدہ سے عمدہ کھاؤ کلو و تمتا وہ کلیلنجری مون کھاؤ ایش کرو عمدہ پہنو ریشم پہنو سونا پہنو بنگڑیاں ڈالو کان میں بانی ڈالو اور ہجڑوں کی طرح فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کی طرح ہیر اسٹیل اپناؤ عزت ہوگی سیاسی چمچوں کی تم جو ہے چمچا گیری کرو صاف صاف کہہ کر پیخانے کی مکھی کی طرح مل لو عزت ہوگی مولویوں کے پیچھے کیا ملے گا دین کے پیچھے کیا ملے گا مکے کے پیچھے کیا ملے گا مدینے کے پیچھے کیا ملے گا کون کہہ رہا ہے یہ زبان آج کا مسلمان آج کے نبی کا غلام آج کے نبی کا امتی جو قربانی کے موسم میں اگر کتے کو کاٹنا جائز ہوتا کتا کاٹ کر کھا لیتا سور کو کاٹنا جائز ہوتا سور کے شیخ کباب بنا کر پھال بنا کر کھا لیتا اس کی مجبوری تھی یہ کتا نہیں کاٹ سکتا تھا یہ سور نہیں کاٹ سکتا تھا ساری دنیا بکرا کاٹ رہی ہے بکرے کاٹنے والوں میں بکرا کاٹ کر اپنا نام لکھوا لیا ساری دنیا اونٹ کاٹ رہی ہے اب اونٹ کاٹنے والوں میں اونٹ کاٹ کر اپنا نام لکھوا لیا ساری دنیا بھینس گائے کاٹ رہی تھی مجبوری تھی بس چلتا یہ کاشی جاتا بس چلتا متھرا جاتا بس چلتا ودھان سبھا کا طواف کرتا بس چلتا B D A corporation office کا طواف کرتا مجبوری تھی اس کی کہ دنیا کابے کی طرف جا رہی تھی مجبوری اس کی کہ کابے کا طواف ہو رہا تھا ورنہ دل کے اندر تو تمنا یہ کہ میں تیری گلی کا کتا بن کر اسی میں جیوں اور اسی میں مر جاؤں صبح اٹھوں تو رات میں سو تو انکم ٹیکس آفس اور دوپہر میں انشورنس کے معاملات آج کیا ایک مسلمان کی یہ زندگی نہیں ہے آج ایک داڑھی اور ایک داڑھی منڈے کے اندر اگر ایک لڑکی کے پاس یہ دونوں رشتے جائیں آج کی باہیا لڑکی آج کی فاطمہ نام کی لڑکی سمیا نام کی لڑکی کوتےجہ عائشہ نام کی لڑکی کیا داڑھی والوں کو چارہ ڈالے گی یا داڑھی منڈے کتوں اور ہجڑوں اور زانیوں کو جن کو نبی نے دنیا میں دیکھنا پسند نہیں کیا ان کو چارہ ڈالے گی ایک طرف مسجد کا ملہ ایک طرف کلام کا حافظ ایک طرف حدیث کا محدث ایک طرف دین کا دائی ایک طرف دین کا خادم اور ایک طرف دنیا کا مینیجر ایک طرف لون جو ہے سینکشن کرنے والا ایک طرف ایم ایل اے کی جھوٹی ہڈیاں کھانے والا اور ایک طرف کاؤنسلر کا پیشاب پینے والا اللہ کا واسطہ دے کر میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری نگاہ کے اندر اس کاؤنسلر کے پیشاب کے پینے والے کی عزت ہے یا وہ جو بلال کا نائب ہے یا وہ جو مسجد کے مسلح کے اندر ممبر و محراب کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو جتاتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے اور کہتا ہے اللہ کم علیہ اجرا لوگوں میں تم سے چندہ نہیں مانگتا میں تم سے مان نہیں مانتا انی لکم نذیر مبین میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں میں نبی کا نائب ہوں میں نبی کا خلیفہ ہوں آج کس کی توتی بول رہی ہے آج کس کا سکہ چل رہا ہے آج کون گھی کے اندر اپنی انگلیاں ڈوبے ہوئے ہے آج کس کا بول والا ہے آج کون ذلت کی زندگی امتحان کی زندگی آزمائش کی زندگی مسائب کی زندگی کے اندر گھرا ہوا ہے کیا بھیتی ہوگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کا خطرہ خطرہ امت کو دے دیا تھا آنکھوں کی بینائی دے دی تھی ہاتھوں کی سکت دے دی تھی پیروں کی چلنے کی طاقت دے دی تھی اپنی ازواج کو قربان کر دیا تھا اولاد کو قربان کر دیا تھا مکہ مکرمہ کی سرزمین کو قربان کر دیا تھا کیا بیتی ہوگی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے قدموں کی دھول کا مقابلہ میرے رب کی قسم جنتی ہور نہیں کر سکتی جنتی ہور تم کروڑوں مرتبہ سچ کر آ جاؤ کروڑوں مرتبہ تم دلہن بن کر آ جاؤ میری امی جان کا دوپٹے کی پرچھائی کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتی وہ اماں جس کی تہارت کی قسمیں قرآن نے کھائی وہ اماں جس کی صداقت جس کی پاکیزگی جس کی عفت اور جس کی پاک دامنی کی قسم قسمیں قرآن نے کھائی الخبی سات وبی سیدہ الخبی سونا الخبی سات و تیباتی بینا و تیب نال کہہ کر اللہ نے جس کی وکالت کی اور جبرائیل نے جس کی صفائی پیش کی آخا آپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ کسی حرام دانے نے اور کسی کمینے نے آپ کی بیگم پر تہمت لگا دی کہ آپ کی بیگم کے غیروں سے تعلقات ہیں آپ کی بیگم نے حضرت سفان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فلاں فلاں وہ معاملہ کیا وہ صحابہ جو نبی کی عصمت آبرو اور نبی کی اور ازواج متحرات جو ہماری مائیں ہیں ان کی آبرو کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھیں کیا نہیں آپ نے دنیا کے اندر برداشت کیا سوچ کر ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بیگم پر تحمت لگاؤں آپ کی بیٹی پر تحمت لگاؤں آپ کی ماں پر تحمت لگاؤں ایک لمحے کے لیے آپ کے دل پر کیا بیتے گی میرے آخا جن کے چہرے کی اللہ نے قسم کھائی جن کے گیسو کی اللہ نے قسم کھائی جن کے زلفوں کی اللہ نے قسم کھائی جن کے دل کی اللہ نے قسم کھائی جن کی رات کی اللہ نے قسم کھائی جن کے شہر کی لاؤسی بحاظل بلد کہہ کر قسم کھائی ایسے محبوب کی بیوی پر تہمت لگائی گئی کہ آپ پر کیا بیتی ہوگی حالات آتے ہیں حالات حق کے ساتھ وابستہ ہیں کوئی یہ چاہے مجھے جنت ملے میری بیوی پر تہمت نہ لگے کوئی چاہے مجھے جنت ملے میری اولاد پر انگلیاں نہ اٹھے کوئی چاہے مجھے جنت ملے مجھے کاٹا نہ جائے کوئی چاہے مجھے جنت ملے اور میرے چہرے پر تھپڑ مارا نہ جائے کوئی چاہے مجھے جنت ملے اور قید کے حوالے نہ ہو کوئی چاہے مجھے جنت ملے پولیس کے ڈنڈے نہ پڑے کوئی چاہے مجھے جنت ملے اور پھولوں کے سیچ پر دلہن کے ساتھ میں آرام لیلا مجنو کی نیند گزاروں افہست تم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء وزرا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما متى نصر الله متى نصر الله کہ تم سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم اس سے پہلے جو لوگوں پر حالات آئے وہ حالات نہیں آئے تمہیں شاعر نہیں کہا گیا تمہیں دیوانہ نہیں کہا گیا تمہیں پاگل نہیں کہا گیا میرے رب کی قسم تمہارا دین مکمل نہیں ہوا تم حق کی پٹری پر نہیں آئے تم حق کے راستے پر نہیں آئے بیوی راضی اولاد خوش اور دنیا والے خوش اور تمہیں تانا نہیں ملا تمہیں گالی نہیں ملی اور تمہیں شاعر نہیں کہا بیوی پر تحمت نہیں آئی تمہیں الزام کے کٹہرے کے اندر لا کر نہیں کھڑا کیا گیا کہ قربانی کے پیسے تم نے کھا لیا مسجد کے پیسے تم نے کھا لیا مدرسے کے پیسے تم نے کھا لیا اوقاف کے پیسے تم نے کھا لیا اداروں کو تم نے نگل لیا عورت سے بدکاری کی مردوں سے لوٹی کام کیا یہ آنا ضروری ہے یہ حق کا راستہ ہے یہ وتواسو بالحق یہ وتواسو پٹری ہے جاؤ ایش چاہیے ابو جہل کا راستہ اپناؤ و عشرت چاہیے ادوا کا راستہ اپناؤ ان کی زندگی میں مزے تھے ان کی زندگی میں لذتیں تھیں ابو جہل وقت کے سپریم کورٹ کا تھا اس وقت جب آقا کے سجدے کی حالت کے اندر ان کی اوجھڑی کو ڈالا جا رہا تھا وہ آقا جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان کا لالا خلو کی اخلاق کے آپ بلند ترین مرتبے پر فائز ہوں گے اب حرم محترم کے اندر سجدی کی حالت میں آخا کو آپ کے گردن میں اون کی غلازت کو ڈالا جائے اور وقت کا ابو جہل سپریم کورٹ کا جج بنے لوگوں فیصلے تمہارے ہیں عدالتیں تمہاری ہیں اے دنیا کے کتوں تم جو چاہے کر سکتے ہو تم جو چاہے کر سکتے ہو مسلم ممالک کے اوپر عراق کے اوپر زہریلی کیمیکل اور زہریلی گیس کے نام پر تم اس کو تبار برباد کر سکتے ہو فلسطین کی سرزمین کو کاسٹ کے نام پر تم تباہ کر سکتے ہو برباد کر سکتے ہو اور وکی لیکس کے کے نیٹ نام پر اور ویب سائٹ کے نام پر تم عالم اسلام کو گھیر سکتے ہو تم اسرائیل کی طاقتوں کو بڑھا دے سکتے ہو اور تم عالم اسلام کو آپس میں لڑا سکتے ہو ٹکرا سکتے ہو قانون تمہارا ہے قلم تمہارا ہے کتاب تمہاری ہے مجرم بھی تم ہو قاتل بھی تم ہو ملزم بھی تم ہو لائر بھی تم ہو منصف بھی جو تم ہو جج بھی تم ہو یہ مزے ہیں تمہارے ان سانسوں کے آنے جانے تک تم فراؤن بنے رہو تم حامان بنے رہو تم شداد بنے رہو تم قارون بنے رہو اے جورو کے غلاموں اے دنیا کے کتوں اے مال کے پجاریوں کبھی تم کی پیغمبروں سے نہیں بنی ہے تمہاری کبھی حق سے نہیں بنی ہے کبھی نہیں بن سکتی موتو تو بگئی سی کل مو تو بگئی مرو اسی حالت کے اندر مرو باطل کی وادی کے اندر سر پھوڑ پھوڑ کر مر جاؤ بلو دشمن قرآن کے بلو دشمن حق کے دشمن نبی کے سنتوں کے بلو دشمن اللہ کے اللہ کے رسول کے قرآن کے آزادی ہے آزادی ہے آزادی ہے کرو من میں جو آتا ہے کرو دیکھیں گے کہ تم کہاں جاؤ گے اور کس قبرستان میں جاؤ گے کون سا جنازہ لوگے کون تمہاری نماز جنازہ پڑھائے گا کون تمہاری ایسال ثواب کرے گا کون تمہیں مغفرت کا پروانہ دے گا یہ دنیا ہے نا یہ دنیا ہے نا یہاں ابو جہل کی بولتی بولتی تھی یہاں ابو لہب کی بولتی بولتی تھی یہاں ادبا کی بولتی بولتی تھی یہاں شیبا کی زبان چلتی تھی یہاں عبداللہ ابن ابئی کا سکہ چلتا تھا یہاں عبداللہ ابن سبا کی دادا گیری چلتی تھی کرو کرو تھانے تمہارے ہیں قانون تمہارا ہے ملٹری تمہاری ہے تم جو ہے جو چاہے کرو جو چاہے کرو راہیں کھلی ہوئی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مہلت دی ہے میرے آقا اتنا رحم و کرم کرنے والے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی درخواست کی مورتا محبت مانگا آخرت مانگی فرمایا اللہ کے حبیب میرے آقا میرے سرتاج آج عائشہ دولت نہیں مانگ رہی ہے مال نہیں مانگ رہی ہے پراپرٹی نہیں مانگ رہی ہے دنیا نہیں مانگ رہی ہے حکومت نہیں مانگ رہی ہے سلطنت نہیں مانگ رہی ہے ایک دعا ایسی جو خاص میرے لیے ہو اور جس سے میرے دنیا میری خبر اور میری آخرت کا بیڑا پار ہو جائے اما عائشہ صدیقہ تم تو بخشی بخشائی ہو امی جان تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں ان داری مڑے حرام زادے ان رشوت خور ان حرام خور یہ خور جو ماں کا بلاکار کرنے والے ہیں نبی کی سنتوں کا جنادہ نکالنے والے ہیں قرآن کی توہین کرنے والے ہیں یہود و نصارہ کا پیشاب پینے والے ہیں اغیار کے طور طریقے اپنانے والے ہیں کبھی زندگی میں تو یہ خیال نہیں آیا امی جان آپ کے دل میں کتنا خدا کا خوف تھا کتنا اللہ کا ڈر تھا کہ آپ نے آقا سے مانگا بھی تو کہا ایک دعا جو جس سے میری دنیا پار ہو جائے جس سے میری قبر پار ہو جائے امی جان آپ کے جوتوں کے صدقے میں اللہ ہزاروں کو جنت میں بھیج دے گا امی جان آپ کے عصمت عفت اور پاک دامنی کے صدقے میں دنیا کی کروڑوں رنڈیوں اور بے حیا عورتوں کو پاک دامنی نصیب ہو جائے گی امی جان جس سمندر کے اندر آپ اپنا تھوک کا ذرہ دے دیں وہ سمندر آب کوسر بن جائے گا وہ سمندر جنت کی نہر سے زیادہ لذیذ ہو جائے گا امی جان آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ گھاس کا تنکا اٹھا لیتی تھی اور کہتی اللہ مجھے عورت نہ بناتا اللہ مجھے انسان نہ بناتا اللہ مجھے تنکا بنا تھا امی جان ایک چڑیا کو دیکھ کر آپ کہتی تھی کہ اللہ مجھے ایک چڑیا بنا دیتا اور مر کر میں مٹی میں مل جاتی آپ نبی کے حرم کی زینت بن کر نبی کے دل میں جگہ پا کر آپ کو آخرت کا خوف ہے آپ کو قبر کا خوف ہے آپ کو موت کا خوف ہے آپ کو پل سراج کا ڈر ہے اور آج کیسی ہمت کیسی کیسی بے باقی کہا جاتا ہے دیر کے بعد آنے والا سور کا کھانے والا ارے غیرت ایک باپ کے نستے سے اگر یہ پیدا ہوا ہوتا کم سے کم اس مسجد کا رخ نہ کرتا اگر ایک ماں کے گود میں پلا لیا ہوتا سورنی کا دودھ نہ پیا ہوتا کتیا کا دودھ نہ پیا ہوتا یہ باتیں کس کے لیے کہی جا رہی ہیں کیا ہے ایک چڑپ ہے ایک نبی کی وراثت ہے ایک نبی کی جائیداد ہے ہماری ڈیوٹی پونے ایک سے ایک بیس تک ایک پچیس تک ہو جائے گی قیدی بھی خوش ہے اور جیلر بھی خوش ہے شکار بھی خوش ہے شکاری بھی خوش ہے کمیٹی بھی خوش ہے پبلک بھی خوش ہے کیا ضرورت ہے کہ پانی کو زمزم بنانے کا طریقہ کیا ہے کیا ضرورت ہے وہ کون سا درود ہے کہ قیامت کے دن نبی کے ساتھ اشر ہوگا کیا ضرورت ہے حضرت حسین کے لیے بخار کی دعا کیا تھی محرم کا مہنا تھا کربلا کا بیان تھا کیا ضرورت ہے وہ نگاہ جب ہم نے جمعہ کا عنوان اشتہار کے اندر ڈالا تو لوگ جو دنیا کے کتے ہیں اور دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں مسئلہ حل نہیں کر پائے منی کب سے کب جو ہے نام والی تھی عزت والی تھی سمجھ نہیں پائے ہماری نگاہ ہے ہماری دنیا کی خباست پر دنیا کے ٹائلٹ پر اور دنیا کے بیت الخلا پر ہمیں شیلا کا سیکسی گانا بھی معلوم ہے ہمیں منی کے تھوم کے ٹھن گانا بھی ہمیں معلوم ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ منی کی راہ پر اور شیلا کی راہ پر چلنے والے کتنے کتے ہیں کتنے زلیل ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ناموں کے رکھنے کے بعد جب یہ گانے ریلیز ہوئے تو بامبے کے اندر مہاراشٹرا کے اندر ایک عورت نے جب اس کی بیٹی کالج کو جایا کرتی تھی اور جس کا نام منی تھا تو کالج کے اسٹوڈنٹ اور اس کے کلاس میٹ کھڑے ہو کر وہ منی کا گانا گا کر اس کو توہین کیا کرتے تھے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کل کی بات چوبیس گھنٹے نہیں گزرے ہیں یو پی کے بلند شہر کے اندر ہمارے ایک مختدی کو بھی میں نے اخبار کا تراشا دکھایا شیلا کا سیکسی گانا ایک پڑوس کے اندر گایا جا رہا تھا پڑوس کے اندر شیلا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی باپ نے اعتراض کیا اس گانے سے میری بیٹی کی توہین ہوتی ہے مجھے گانوں کے سیکسی ہونے یا گانوں کے ٹھمکے لگانے یا ان کی قیمت پر بحث نہیں کرنا ہے نوجوانوں کیا ہے تمہاری زندگی کس چیز کے لیے تم مرتے ہو کس چیز کے لیے جیتے ہو عورت کے لیے اولاد کے لیے دکان کے لیے مال کے لیے سیاسی کتے کتوں کی چمچا گیری کے لیے میں کہتا ہوں کہ شیلا نام کی اس گھرانے کی لڑکیوں پر اور اس گھرانے کو میں سلام کرتا ہوں تیری غیرت تیری شرم تیری حیا پر کہ کم سے کم تیرے سامنے جب یہ گانا گایا گیا تو نے اپنی توہین محسوس کی منی مہاراشٹرا کی بچی میں تجھے سلام کرتا ہوں تیری غیرت کو سلام کرتا ہوں تیری حیا اور تیری شرم کو میں سلام کرتا ہوں کہ کم سے کم تجھے غیرت جاگی اور ہائی کورٹ کے اندر اس گانے کے خلاف مقدمہ لے کر گئی کتنے گانوں کے اندر میرے اللہ کا نام لیا گیا سبحان اللہ کہا گیا نبی کا نام لیا گیا صحابہ کا نام لیا گیا قرآن کا نام لیا گیا اللہ کی قسم کھائی گئی سنم کہا گیا کعبہ کہا گیا پوجا کہا گیا عبادت کہا گیا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک سرزمین کے اندر ایک کلان ایک نبی کا عاشق ایک نبی کا چاہنے والا کوئی منی پیدا ہو جاتا اور کوئی شیلا کے نام کا پیدا ہو جاتا ہائی کورٹ کے اندر جاتا میرے محبوب کے نام کی تم رسوائی کرتے ہو رنڈی ٹھمکے لگا کر سینا اچھال کر شرمگاہ اچھال کر سبحان اللہ کے تو جو ہے گا لگاتی ہے اللہ کا تو نام لیتی ہے رب کا تو نام لیتی ہے اللہ اور قرآن کا اور میرے محبوب کا تو نام لیتی ہے منی اور شیلا نام کی بچیوں تمہاری غیرت اور تمہاری حیا کو میں سلام کرتا ہوں اللہ یہ حیا نوجوانوں میں دے دے کہاں غیرت مر گئی مر رہے ہیں دنیا کے لیے مر رہے ہیں دولت کے لیے اور آخا کا دل کیوں نہیں دکھے گا آخا کا دل کیوں نہیں چکے گا آخا کے دل کو صدمہ کیوں نہیں ہوگا اس قوم کے لیے خون کے آنسو میں نے بہائے اس قوم کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے اس قوم کے لیے میں نے جو ہے پتے چبائے اس قوم کے لیے میں نے چوڑا کھایا آج اس قوم کے سامنے میری اذان کا مزہ میرے مناروں کا مذاق میری جماعت کا مذاق میری مسجدوں کا مذاق میری داڑھی کا مزہ آج جو ہے یہ تھانے دار کمین اور کتے جب کسی چور کو پکڑتے ہیں اور دہشت گرد کو پکڑتے ہیں وہ رومال جو خاص حاجیوں کے ایک نشانی ہوا کرتے تھے جسے حجاج کرام زمزم کھجور کے ساتھ اور زمزم اور کھجور کے ساتھ جس رومال کو دیا کرتے تھے آخر فلموں کے اندر ولن کو یہ رومال کیوں دیا جاتا ہے ڈاکو کو یہ رومال کیوں دیا جاتا ہے آخر یہ تھانے دار کتے یہ رومال بن کر مجرم کو دہشت گرد کو چور کو اچھکے کو زانی کو لٹیرے کو یہ رومال کیوں دیتے ہیں ہے کسی کے اندر غیرت ہے کسی کے اندر حیا اور کہتے جا رہے ہیں پروین تگاڑیا نے کیا ملا عمر کا رشتہ دارلوم سے تو جوڑ کر کیا دارلوم دیوبند کو دہشت کھلی ہوئی ہیں زبانیں کہو کہو قرآن کے بارے میں کہو حدیث کے بارے میں کہو کہو لوگو مسلمان مر چکا ہے نوجوانوں کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے اور کہو کہو تمہیں کہنے کا اختیار ہے خبردار لیکن زمین کے بارے میں نہ کہنا خبردار میں جورو کا غلام میری جورو کے بارے میں نہ کہنا میں اولاد کا پجاری میں دولت کا پجاری کیا کوٹ کے اندر مسلمان نہیں جاتا کیا جیلوں کے اندر مسلمان بند نہیں ہے کیا لائروں کی آفس کے پاس مسلمانوں کا وزٹ نہیں ہے مسلمانوں کا طواف نہیں ہے کیا مسلمانوں کے نجی معاملات گھر کے اندر کے بیڈ روم کے معاملات کمشنر آفس کے اندر حل نہیں ہو رہے ہیں مسلمان کی جوڑو عظیم ہے مسلمان کو اس کا مال عزت والا ہے خبردار ایک بھیلا پیشاب کا جو لے لیا ایک انچ جو زمین لے لی ہمارے بچے کو جو برا کہہ دیا ہماری جوڑو کو جو برا کہہ دیا ہماری اولاد کو جو برا کہہ دیا ہاں،, ہاں کہو نبی کے بارے میں کہو کہو قرآن کے بارے میں کہو کتنا کیا کچھ ہو رہا ہے پکڑو اصیوانند اور ہندو دہشت گردی کا ہندوستان کے اندر بول بالا ہے اجمیر کا دھماکہ اور مکہ مسجد حیدرآباد کا دھماکہ تقریباً ثابت ہو چکا ہے کہ مسلمان کا اس کے اندر ہاتھ نہیں ہے لیکن اجمیر دھماکے مالیگوں دھماکے اور مکہ مسجد کے دھماکوں کے نام پر جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا سوائے اس کے کہ مسلمانوں کی کچھ تنظیمیں بھیک بھیک مانگ مانگ رہی رہی ہیں ہیں چھوڑ دو میرے بیٹے کو چھوڑ دو میرے بھائی کو چھوڑ دو میرے ماما کو سوائے اس کے کہ یہ بھکاری بن کر اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں سچ فرمایا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا تم الجہاد اللہ جاد العذاب کہ جذب جہاد جس دن تمہارا سرد ہوگا جذب جہاد کا معنی کیا ہے مرنا ہے ایمان کے لیے مٹنا ہے اسلام کے لیے جینا ہے قرآن کے لیے اور تڑپنا ہے نبی کی حرمت اور آبرو کے لیے جہاد کی بات آئی خطیب نے فوراً کہا نہ جی جہاد کتاب کا نام نہیں ہے جہاد مرنے مارنے کا نام نہیں ہے جہاد بمباری کرنے کا نام نہیں ہے جہاد خود کش جو ہے حملے کرنے کا نام نہیں ہے ہر کوئی امریکہ سے ڈرا ہوا ہے ہر کوئی وقت کے فرعون سے ڈرا ہوا ہے جہاد پہلے تو نکالتا نہیں لفظ اور نکال دیا تو فوراً اس کی تشریح کے اندر اس کی تصریح کے اندر اس کے معافی نامے کے اندر نانا نا نا یہ جو تم مدرسے کو بچے میں دا بچے کو مدرسے میں داخل کیے ہو یہ بھی جہاد ہے یہ داڑھی رکھا ہے یہ بھی جہاد ہے یہ جبا پہن رہے ہو یہ بھی جہاد ہے حق کی بات جو کہہ رہے ہو یہ بھی جہاد ہے بیوی کی غلامی کر رہے ہو یہ بھی جہاد ہے اولاد کے لیے کیڈ لا کے دے رہے ہو یہ بھی جہاد ہے یہ کون سی زندگی قرآن میں اللہ نے کہا یا نبی ہر دل علی القتال ہر ہر رضل مینا علی القتال کان کھول کر سنو انل جہاد نہیں کہا انل جہاد نہیں کہا جہاد کہتا آج کا مسلمان جہاد کیڈبرس کا نام دیتا جی جہاد پاسپورٹ کا نام دیتا جہاد جو ہے کول ڈرنکس کا نام دیتا جہاد جورو کی غلامی کا نام دیتا لیکن میرے اللہ نے کہا ہر ضلع یہ ٹوپاس بلیٹ کے کتے یہ علماء کے دشمن یہ حق کے دشمن اٹھو اٹھو تم وقت کے ان ابو جہلوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے کیا زمانے کو کسی ماس کی تلاش ہے کیا زمانے کو کسی معاوض کی تلاش ہے آج تہمت کے کٹہرے کے اندر الزام کے کٹہرے کے اندر اہل حق کو یہ نبی کے غلام اور نبی کے ماننے والے لائے ہوئے ہیں کتنوں کی زبان چل رہی ہے کون حق کے لیے کام کرتا ہے میری بچی سلامت میری جوڑو سلامت میری اولاد سلامت میرا کارخانہ سلامت کسی کے اندر جی رہا ہے کسی کے اندر مر رہا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے میں منی اور شیلا نام کی بچیوں کو سلام کرتا ہوں غیرت تھی تم نے حیا تھی تم نے اسی لیے میرے آقا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایسی دعا کیجیے جس دعا کو آپ نے کسی اور کے لیے نہ کیا ہو اتنے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں مستقرک تھے آخا اور اتنے فنا فلنا تھے اتنے آپ ڈوبے ہوئے تھے کہ دنیا کی خبر نہیں تھی فرمایا منتی آپ کون ہیں کسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا جا رہا ہے انتی یا رسول اللہ نے عائشہ میں عائشہ صدیقہ ہوں عائشہ من عائشہ کون ہے عائشہ فرمایا ابو بکر کی بیٹی فرمایا من ابو بکر کون ہے ابو بکر اتنا اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی قدرت میں اور اللہ کی یاد میں مستغرق ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا کو سمجھنا مشکل ہے اس کے بعد ہوش آیا فرمایا عائشہ کیا بات ہے بہت دیر سے یہاں بیٹھی ہیں فرمایا ایک دعا کیجئے آپ جو دعا خاص میرے لیے ہو آہا نے دعا کی اور اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پروایا اجی سنیے کہ آپ نے اس دعا کو خاص میرے لیے نہ کیا کسی اور کے لیے نہیں اس لیے کہ میں خاص آپ کی چہیتی بیوی ہوں آپ کے جگر کا پارا ہوں آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے بے پناہ محبت کرتے ہیں اس محبت کے سطح میں مجھے دنیا نہیں چاہیے مجھے آپ دعا دے دیجئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس وقت میں نے آپ کو خاص الخاص خاص الخاص میں نے آپ کو دعا کی ہے فرمایا کہ اللہ کے حبیب کیا آپ نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں کی آقا نے فرمایا عائشہ اس دعا کو دن میں تین مرتبہ کرتا تھا میں اس سے زیادہ دل لگا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کام کھڑے ہو گئے حواز باختہ ہو گئے زندگی میں مانگا تو کیا مانگا جائیداد نہیں مانگی پراپرٹی نہیں مانگی دولت نہیں مانگی روپیہ پیسہ نہیں مانگا آخرت میں ساتھ رہنے کو مانگا جنت میں ساتھ رہنے کو مانگا اور مغفرت کے پروانے شفاعت کے پروانے کو حوض کوثر کے پانی کو مانگا کون ہے جو مجھ سے زیادہ آپ کے قریب ہے کہ دن میں تین مرتبہ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ میری امت تھی جس کے لیے میں مانگا کرتا تھا یہ امت آج دنیا کے کس مقام پر کھڑی ہوئی ہے اس امت کے نزدیک آخا کے ہیر اسٹیل کی آخا کے چہرے کی آخا کے لباس کی آخا کے سنتوں کی آخا کے طور طریقوں کی اور آخا کی روایتوں کی اور آخا کے کلچر اور تہذیب کی کیا قیمت ہے کتنا دل نہیں دکا ہوگا آخا کا کہ جب میدان محشر کے اندر پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے کتنا دل نہیں دکا ہوگا آخا کا کہ جب اولیاء اختاب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور جب شہدا اور بڑے بڑے اللہ والے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ آج کون ہے جس کی بولی بولے گی آج کون ہے این المتکبرون این الجبارون اٹھو اٹھو دنیا میں تمہاری سپریم کورٹ میں چلتی تھی دنیا میں جج تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا دنیا میں پولیس انفلوئنس تھا ملٹری سے تعلقات تھے بڑوس کا تعلقات تھے اور دنیا کے اندر بڑی چمچا گیری کیا کرتے تھے این الجبارون کہاں ہے جبار این المتکبرون کہاں ہے متکبر اڑو بول سکتے ہو تو بولو میرے سامنے چل سکتے ہو تو چلو میرے سامنے زبان ہلا سکتے ہو تو ہلاؤ آج چلاؤ زبان آج چلاؤ شریعت کے خلاف علماء کے خلاف قرآن کے خلاف آج جوڑوں کی غلامی کرو آج مال کی پوجا کرو آج زمین کی پوجا کرو دیکھ لوں گا اس دن جب میرا رب پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون کہاں ہوگی تمہاری بولی کہاں ہوگی تمہاری زبان ہم دیکھ لیں گے اس وقت جب ڈھلانے کے تختے پر تمہیں ڈال دیا جائے گا آج آگے پیچھے کتے منڈلا رہے ہیں مکھیاں منڈلا رہی ہیں لکھ کر رکھ لو کمینوں دنیا کے پجاریوں لکھ کر رکھ لو متکبر پھر لکھ کر رکھ لو کہ ایک وقت جنگل کا راجا اور جنگل کا بادشاہ شیر کیا وہ وقت نہیں آتا کہ جب اس کا شکار کوئی اور کر لیتا ہے وہ مر جاتا ہے اور جنگل کا کتا اس کے گوشت کو کھاتا ہے میں نے وہ وقت دکھایا کہ دھاننے والے شیر کا جسم آج جو ہے بے جان پڑا ہے اور جنگل کے کتے اور درندے اس کے جسم کو لوچ کر کھا رہے ہیں ہاں وہ وقت آئے گا مالدارو وہ وقت آئے گا بے نمازیوں وہ وقت آئے گا داڑی مڑو وہ وقت آئے گا جوڑو کے غلام وہ وقت آئے گا دنیا کے پجاریوں جسم پر بیٹھی ہی بھی مکھی کو نہیں ہلا سکتے اور جنازہ جائے گا کتے بھونکیں گے ان بھونک کو تم ختم نہیں کر پاؤ گے الٹی کروٹ تو الٹی کروٹ سیدھی کروٹ تو سیدھی کروٹ گرم گرم پانی آہ نہیں کر سکتے گر سردی میں ٹھنڈا پانی آہ نہیں کر سکتے اور پیٹ کو دبا کر پیشاب پاخانہ نکالا جائے گا آہ نہیں کر سکتے تمہیں جھنجوڑا جائے گا آہ نہیں کر سکتے آج رنگ برنگے شاہنا لباس بدلنے والوں ایک وقت وہ آئے گا یہ کپڑا نہیں بدلا جائے گا کئی چیز سے کاٹ کر اس پتلون کو نکالا جائے گا اس قمیص اور اس بنیان کو سے کاٹ کر نکالا جائے گا وہ حسینہ ہے جن کے حسن کے تم دیوانے تھے جن کے آنکھوں کی تم کہتے تھے یہ نہرے ہیں یہ جھیل ہیں جن کے گال کو تم کہتے تھے یہ گلاب ہے جن کے ہوٹوں کو تم کہتے تھے یہ پنکھڑیاں ہیں جن کے چہروں کو تم کہتے تھے یہ چاند کی چودویں رات کی چاندنی ہے اور جن کے ملبلی اور مخملی جسم کی تم جو ہے نرمی کی قسم کھائے کرتے تھے اور جن کے بالوں کو تم گیسی سے اور رات کی تاریخی سے تم تعبیر کیا کرتے تھے آؤ آؤ میں تمہیں قبرستان لے جاتا ہوں ایک قبر جس کو ایک مہینہ پہلے کسی حسینہ کو دفن کر دیا گیا تھا اس کی آنکھوں کے پتلی کا پانی غائب ہے اب تم جو ہے اس کی تمثیل دو یہ بہتی نہر کی طرح ہے یہ نیل کی طرح ہے یہ خوراک کی طرح ہے جن گالوں کو تم کہتے تھے کہ یہ گال گلاب ہیں آج یہ گلاب کی گالوں کا کیا ہو گیا آج یہ ہوٹوں کی پنکھڑیوں کا کیا ہو گیا آج وہ بال جن کو گیسی سے اور جن کو رات کی تاریخی اور صبح صادق سے آریتن اور تنسیلن بیان کیا کرتے تھے آج گدے گدے اور سور کی دم سے بدتر آج یہ بال بکھرے ہوئے ہیں گال پچکے ہوئے ہیں آنکھوں کی پتلیوں کا پانی غائب ہے اور پسلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور دمک نے کفن چاٹ رکھا ہے اور جسم اور گودا الگ ہو چکا ہے ہڈیاں اور گوشت الگ ہو چکی ہیں آؤ آؤ انا الینا ایا بہم سما انا الینا حساب حساب ہم بتائیں گے تمہارا چکا ہم بتائیں گے دنیا تم کر رہے تھے قبر ہم بتائیں گے دولت میں تم جی رہے تھے قبر کی منزل ہم بتائیں گے قرآن سے پوچھو انا الینا بہم سما انا الینا حساب کیا ہے کیا ہے ہمارے معاملات کیا ہے آج ہماری زبان کیا ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیا دین یہ جو ہے پیشانی پٹکنے کا نام ہے کیا یہ دین یہ راتوں کے اندر کھڑے ہو کر رونے کا نام ہے کیا یہ دین حرام کے کپڑوں کے اندر احرام بنا کر الحاد الحاد الحاد کی ڈگری لگانے کا نام ہے یہ دین کیا روپیہ پیسہ ہونے کے بعد کیا امریکہ برطانیہ گئے سعودی جا کر ٹور کرنے کا نام ہے کیا سمجھ رکھا ہے کیا سمجھ رکھا ہے کیا ہے ہمارا ظاہر کیا ہے ہمارا باطن کیا ہے ہماری مسجد کی زندگی کیا ہے ہماری گھر کی زندگی ہم کب تک دھوکہ دیں گے کب تک اپنے آپ کو مغالطے میں کنفیوژن کے اندر رکھیں گے کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا نبی کے دربار میں آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے نبی کے دربار میں اب سے پہلے کے لوگ بھی اب کے بعد بھی لوگ ہوں گے اللہ کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھکنے تک تمام کے تمام انسان ہوں گے اور میرا اللہ ندا لگائے گا ممتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجریم آج الگ ہو جاؤ مسجد میں مل کر بیٹھتے تھے عیدگاہ میں مل کر تکبیریں پکارتے تھے قربانی کے اندر مل کر جانور کی قربانی دیا کرتے تھے حج کے اندر سب کے ساتھ مل کر لبیک اللہ لبیک کہا کرتے تھے سلیمان نام رکھا سلیمان رکھ لیا عیسا نام رکھا عیسیٰ رکھ لیا ابراہیم نام رکھا ابراہیم رکھ لیا محمود حامد نام رکھا محمود حامد نام رکھ لیا سمیا سلمان نام رکھا سمیا سلمان نام رکھ لیا بجری بون آج نہیں چلے گا آج نہیں چلے گا آج آئی ڈی کارڈ پر فیصلہ نہیں ہوگا آج راشن کارڈ پر فیصلہ نہیں ہوگا آج ووٹنگ لسٹ پر فیصلہ نہیں ہوگا دنیا میں جو کیا کرتے تھے کہ ایک ذرہ برابر اگر تم نے نیکی کی آج آنکھوں سے دیکھ لو گے ایک رائی کے کے دنے برابر اگر تم نے دنیا کے اندر برائی کی تو تم دیکھ لو گے آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آج دیکھیں گے آج دیکھیں گے کہ نبی کس کو کہیں گے وہ خالر رسول یا ربی ان قومی تخز و حادل قرآن محجورا اے نبی مکے کے لوگوں کو دشمنوں کو قاتلوں کو کچرا ڈالنے والوں کو کیچڑ ڈالنے والوں کو اوجڑی ڈالنے والوں کو اور ہجرت پر مجبور کرنے والوں کو آپ نے معافی دی آج جب معافی کی ضرورت صحیح معنوں میں امت کو تھی قرآن کریم کا انیسواں پارا اور وقال الدین اللہ فرماتے ہیں وقال رسول یا ربی ان قومی تخذ حادل قرآن محجود اے اللہ اے اللہ میرے جانے سے بعد انہوں نے میرے دین کو رسوا کیا میرے ناموں کو رنڈی اٹھاتی تھی میرے نام گانوں میں استعمال ہوتے تھے میرے رب کا نام اے اللہ تیرا نام فلموں کے ڈیلاگ میں استعمال ہوتا تھا اے اللہ قرآن بھیڑ اٹھاتا تھا اے اللہ چمار اٹھاتا تھا اے اللہ ایک پالتو کتے کی عزت تھی اے اللہ ایک پالتو تو بلی کی عزت تھی اے اللہ تیرے قرآن کی یہ قوم عزت نہیں کر پائی میرے سنتوں کی جو ہے عزت نہیں کر پائی میں ان کے لیے مرا میں نے ان کے لیے بیٹوں کی تکلیف دی میں نے ان کے لیے ازواج کو تکلیف دی میں نے ان کے لیے نواسے کو قربان کیا وقال الرسول یا ربی ان قومی تقز و قرآن محجورا اور وہاں حوض کوثر کوسر میں کہیں گے سو کن لکم سو کن لکم نکل جاؤ نکل جاؤ کیا کام ہے تمہارا یہ چہرے یہ چہرے نبی کے عاشق کے چہرے یہ چہرے دین کے خادموں کے چہرے یہ نبی کے نبی کے غلاموں کے چہرے یہ چہرے صدیق و فاروق کے ماننے والوں کے چہرے یہ کرتوت یہ زبان کیا ہے زبان کیا ہے معاملات کیا ہے ہماری نماز کیا ہے ہماری گھریلو زندگی ہے ہماری بازار کی زندگی جسم میں خون کم ہے انعد زیادہ ہے دشمنی زیادہ ہے دل کی دھڑکنیں کم ہیں اور دوسروں کے تعلق سے سوچ بچار زیادہ ہے دوسروں کے تعلق سے کینا زیادہ ہے جسم کا وزن ناپ تول کم ہے ہوگا چالیس کلو کا ہوگا ستر کلو کا لیکن اس کے دل میں اس کے جسم میں دوسروں کی جو عداوت حق کی جو عداوت اسلام کی جو دشمنی نبی کی جو عداوت میرے اللہ کی قسم دنیا کے ترازو ختم ہو جائیں گے اور دنیا کا کمپیوٹر وزن بتاتے بتاتے ختم ہو جائے گا کچھ تو بات تھی کچھ تو بات تھی کہ نبی نے حوض سے ٹکرا دیا کیا نبی کو اچھا لگتا تھا کہ آپ پل سراط پر سے گرے کیا نبی کو اچھا لگتا تھا کہ آپ جہنم میں جائے کیا نبی کو اچھا لگتا تھا آپ پسینے میں ڈوبے ہم نے اپنے عمل سے نبی کے دل کو دکایا ہم نے اپنے کرتوت سے اپنے کردار سے اپنے کیریکٹر سے ہماری منافقت سے مسجد کی چار دیواری کی زندگی اور مسجد کی باہر کی زندگی نماز کی تقبیر تحریہ اور سلام کے درمیان کی زندگی اور نماز کے باہر کی زندگی روزے کی زندگی حج کی زندگی اور حج کے باہر کی زندگی کیا یہ منافقوں کا شیوا نہیں ہے کیا یہ ڈبل گیم کھیلنے والوں کا شیوا نہیں ہے کب تک یہ کرتے رہیں گے کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا گانا گایا اور جنہوں نے دنیا کے گیت گائے کیا دے رہا ہے ہندوستان امریکہ کیا دے رہا ہے پورے بیان اور پورے وہاں کے ادارے خیراتی ادارے بن چکے ہیں فقیروں کے کا جو ہے جھمیلے بڑھ رہے ہیں پخڑا کی تعداد بڑھ رہی ہے اب کے ایک آزاد نیوز ایجنسی نے امریکہ کے تعلق سے کہا کہ بارہ کروڑ امریکہ کے ناگرک بارہ کروڑ امریکہ کے بسنے والے اس وقت کرسمس جو منائیں گے خیراتی اداروں کے اندر بھیک مانگ کر بھیک کے کیک پر منائیں گے جس امریکہ کو تم کہتے ہو طاقتور جس امریکہ کو کہتے ہو کہ سپر پاور آج وہاں فقیری منڈلا رہی ہے خدا کے عذاب کا اور زمحریر جو طبقہ زمحریر جہنم کے اندر ہے جہنم میں دو قسم کے عذاب ہیں ایک گرمی کا عذاب اور ایک ٹھنڈک کا عذاب ٹھنڈک کا عذاب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم کے عذاب میں انگاروں میں جلیں گے ان کے دل میں خیال آئے گا اللہ کاش ہمیں ٹھنڈا عذاب دیتا اللہ ہمیں برف کا عذاب دیتا مائنس ڈگری کا ٹیمپریچر کا عذاب دیتا اللہ تبارک تعالیٰ ان کافروں کی حسرت کو پورا کرتے ہوئے پہاڑ جو برف کا ہوگا لے کر جائیں گے اس کی سردی اور اس کی مائنس ڈگری اتنی خطرناک ہوگی کہ جسم کے اندر کی ہڈیاں چڑکنے لگیں گی اور وہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر وہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور آخر میں اللہ سے کہیں گے اے اللہ اس سے تو انگار کا عذاب بہتر تھا ہمیں وہیں پر دوبارہ ڈال دے پھر انگار کے عذاب میں ڈالا جائے گا پھر زمہریر مانگیں گے پھر زمہریر کا عذاب سے چھٹکارا پائیں گے وہ جب تب تے زمہریر کے اندر عذاب ہوگا کیا یورپ برطانیہ اور امریکی ممالک کے اندر کیا ایئرپورٹ کی ہوائی سروس ٹھپ نہیں ہے کیا ان کے کھیت کھلیان کو میرے اللہ نے تبار برباد نہیں کیے ہے آنکھوں سے نہیں دیکھتے کس کلچر کی بات کر رہے ہو کس تہذیب کی بات کر رہے ہو اور کس جو ہے سپر پاور کی بات کر رہے ہو اس بھکاری کی کہ جس نے آج اعلان کیا ہے کہ اب کی کرسمس کے اندر خیراتی اداروں کو اپنی روٹی دان دو اپنی بریڈ دان دو اپنے گھر کا بچا ہوا دان دو تاکہ امریکہ کے بارہ کروڑ فقیر کرسمس کی جو تہوار ہے وہ خوشی کے ساتھ منا سکیں کئی ہزار بینکوں کا دیوالا نکل چکا ہے افغانستان عراق اور دوسرے عربی ممالک کے اندر اپنی فوجوں کو بھیج کر کنگال ہو چکا ہے فقیر ہو چکا ہے فرعون کی تباہی قریب آ چکی ہے بربادی قریب آ چکی ہے ہندوستان آج میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ جھنگر کو سانپ بنا کر پیش کریں اور جسے آپ سام کو شیر بنا کر پیش کریں جس میں آپ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کا ایک دوسرا نام ہے میڈیا اس میڈیا نے ہندوستان کے بارے میں کیونکہ آگے چل کر یہاں ہندوستان کے اندر یہ کان کھول کر سن لو غزب ہند ہونے والی ہے یہاں آر پار کی جنگ ہونے والی ہے یہاں اسلام کا علم بلند ہونے والا ہے یہاں دین کا سرمایہ بٹنے والا ہے یہاں دین کا قانون نافذ ہونے والا ہے میرے آقا نے غزب ہند کی بشارت دی ہے ان یہودی اور عیسائی اسلام مسلمان دشمنوں کو غزب ہند کی حدیث پہنچ چکی ہے اس لیے ہندتوا کی لہر ہندوستان کے اندر جاری کرنے کے باوجود ہندوستان کو ایک سپر پاور ملک کی شکل میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو قائم کر کر امریکہ دوست بنا کر تاکہ کل غزوہ ہند کے موقع پر یہاں کے ناگرک مسلمانوں کے خلاف ہوں اسلام کے خلاف ہوں امریکہ بھرپور مدد دے رہا ہے اوباما کا آنا اسی شکل اور اسی راستے کی کڑی ہے اور سپر پاور بنا کر معاشی طاقت والا بنا کر اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا دنیا کے سپر پاور ملکوں میں اس کا جو ہے بہت اونچا نام ہے جبکہ یہاں کے پارلیمنٹ کے پینتیس فیصد ایک سو تیس پر پانچ one thirty five MPs پر قتل کا مقدمہ ڈکیتی کا مقدمہ لوٹ کا مقدمہ اور ہتک عزت کا مقدمہ آبرو اور عصمت اور عزت لوٹنے کا مقدمہ یہ پارلیمنٹ کی حالت ہے اور معاشی حالت یہ ہے جھارکھنڈ بہار اور مدھیہ پردیش اور اتر اتر پردیش کے ایسے علاقے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں اور اپنی جو ہے اولاد کا سودا بارہ کلو چاول پر کر رہے ہیں جس کو امریکہ سپر پاور بنا رہا کہہ رہا ہے اور جس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو معاشی استحکام نصیب ہو گیا پیاز کی قیمت لہسن کی قیمت مہنگائی اتنی اونچی کہ آج اس کی حالت کیا ہے کہ یہاں کے چالیس کروڑ سے زیادہ لوگ سطح غربت سے نیچے کی زندگی یعنی ان کو کھانا پینا نصیب نہیں ہے اپنے جنگلوں میں بیالوانوں میں اپنے کھیتوں میں اگنے والی گھاس کو پانی کے اندر ابال کر پی رہے ہیں اور ہم ظالم خدا نے جھوٹے خدا نے امریکہ نے یہاں پر معاشی وہ طریقہ اپنایا ہے کہ آج کا لکھ پتی کل کروڑ پتی اور آج کا کروڑ پتی کل کا ارب پتی آج کا ارب پتی کل کا کھرب پتی مال ایک لوگوں میں جا رہا ہے غریب غربتیں جو ہے غریب کی سطح سے گرتا جا رہا ہے یہاں کی حالت یہ ہے کہ یہاں کے بائیس صوبوں کے اندر آزادی کی جنگ چل رہی ہے کھانا جنگی چل رہی ہے یہاں کی معاشی حالت یہ ہے کہ ایک ایک فیل کے لیے اپنا زندہ ثابت ہونے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے مرے ہوئے باپ کو جنازے کے اندر رکھ کر قبر میں اتارنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے پیدائشی سرٹیفکیٹ کے لیے چپراسی کی نوکری کے لیے اور خود اپنا ٹیکس ادا کرنے کے لیے اپنا بیمہ انشورنس ادا کرنے کے لیے کرپ کے اندر کرپشن کے اندر دنیا کے ملکوں میں پانچویں نمبر کا یہ ملک ہے امریکہ کے ایک آزاد ادارے نے جو سروے کیا تو کہا کہ ہندوستان اندرونی طور پر بائیس ارب ڈالر کا بائیس خرب ڈالر کا یہ مقروض ہو چکا ہے یہ جھوٹا جو ہے گانا گا رہا ہے یہاں غریبی یہاں جو ہے بے یہاں فرقہ وارانہ فساد یہاں ہندوتوا کی لہر یہاں ایک قوم دوسرے قوم پر بڑھ چڑھنا یہاں انصاف کا خاتمہ گیارہ رمضان المبارک السور یہ آپ کی جو ہے علاقے سے اگر آٹو میں جائیں پچاس ساٹھ روپے سے بڑھ کر نہیں لگے گا ایک مندر کے احاطے میں پچہتر فیصد مسلمانوں کی دکانیں تھیں کل دس رمضان کو انہوں نے کرایہ بندھا تھا قانون کا لحاظ ہندوتوا کی طاقت اور اس سپر پاور ملک کے اندر سپر طاقت ملک کے اندر جو آئے دن ان کے راکٹ ناکام ہوتے رہتے ہیں اور ان کے ہتھیار فیل ہوتے رہتے ہیں ان کے تابوتوں کا گھٹالا ہوتا ہے ان کے فوجیوں کے خون کا گھٹالا ہوتا ہے ان کی دیواؤں کو دی جانے والی زمین اور آدر سوسائٹی اور بلڈنگ کا گھٹالا ہوتا ہے یہ ملک کی حالت ہے کرپشن نے دیمک چاٹ رکھا ہے اور ہندوتوا کی لہر میں اس ملک کو تباہ کر چکا ہے برباد کر چکا ہے میں کہتا ہوں ماس ٹوٹ جا ماوس ٹوٹ جا سلطان صلاح الدین اڈا ٹیپو ایک جنم لے کر اڈا ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر جب بوڑھا ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے کچھ لومڑیاں اور کچھ کتے اس کو برباد کر سکتے ہیں ہندوتوا کی لہر وردہ ہو چکی ہے ملک تباہ ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے کرپشن کے لپیٹ میں آ چکا ہے نا انصافی اور جو ہے ظلم کا بول بالا ہے گیارہ رمضان کو اس مندر کے احاطے میں دس رمضان کو مسلمانوں نے کرایہ ادا کیا تھا ایک ہزار پولیس والوں کا دائرہ بنا کر نہ نوٹس نہ کوئی وجہ یہ کہہ کر الزام لگا کر کہ مندر کے دکانوں میں بیل کی گوشت اور گائے کی گوشت کاٹی جا رہی ہے کون سا قانون ہے کون سا قانون ہے کتنے لوگ ان دکانوں سے پلنے والے تھے کیا یہ لوگ کرایہ نہیں دیے تھے کیا ان کا اگریمنٹ نہیں بنا ہوا تھا کیا وقت کا ایم ایل اے کیا کر لیا ایک چیف منسٹر جسے خواب کے اندر کوئی کیرلا کا پجاری آ کر کہتا ہے کہ اگر تجھے حکومت بچانی ہے تو اس مندر کے دکانوں کو گرا کر مندر کی توسیع کرنا ہے جہاں آستا کے نام پر عدالتوں کا قانون بکتا ہو اور جہاں طاقت اور پاور کے نام پر فاسٹ ٹریک عدالتوں کے نام پر مسلمانوں پر جلد جلد عمر قید کے فیصلے سنائے جاتے ہوں میرے آقا کا دل دکا ہوگا میرے آقا روئے ہوں میرے آقا ترتے ہوں گے کہ تب کہ تم ان حالتوں کو دیکھ کر حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہودیوں نے قید کے اندر ڈال لیا میرے آخا تھے میرے آخا کا گھرانہ تھا میرے آخا تھے آپ چاہتے آپ کے قدموں کے نیچے سونے کا پہاڑ بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا جاتا توڑتے بیچتے کھاتے لیکن آقا نے فرمایا کہ سہیب کو جو آزاد کرائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید سے آزاد کرائے گا حضرت سہیب کو جو پیروی کرے گا مقدمے کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کی پیروی کرے گا کیا ہے فکرے کیا ہے فکرے جو برا وہ مر رہا ہے نا وہ جا رہا ہے نا مرنے دو پھٹنے دو مجھے داڑھی وڈا کہا مجھے خور کہا مجھے حرام خور کہا آج یہ حالت ہوگی تب آخا کا دل دکھا ہوگا آخا ناقابل برداشت حالت کے اندر آپ نے فرمایا کہ سو کلکم سو کلکم ارے نکل جاؤ کیا کر رہے تھے تم روزی مقدر تھی زندگی مقدر تھی پیمانہ مقدر تھا زندگی کا عزت اور ذلت کا ٹرک مقدر تھا لیکن اس کے باوجود تم دنیا کے کتے بنے رہے اور دنیا کے پیچھے پڑے رہے دوسری رکعت میں آئے حضرت حاجی صاحب دوسری رکعت میں کیوں کہاں ذرا کام تھا فجر کی نماز مس ہو گئی کہا کیوں مس ہو گئی کہا ذرا کام تھا جمعہ میں دیڑ میں آئے دو میں آئے کتے کا پیشاب سور کا پاخانہ اور مرے ہوئے باپ کے جسم کے ٹکڑے کھا کر کیوں آئے کام تھا مسلمان جمعہ سے بڑھ کر کوئی کام مسلمان نماز سے بڑھ کر کوئی کام میرے نبی کی جان جب داؤ پر لگی تھی میدان جنگ میں میدان جہاد میں نماز کو نہیں چھوڑا تھا تیرا کام نبی کے جہاد کے میدان جہاد سے بڑھ گیا تیری شخصیت نبی کی شخصیت سے بڑھ گئی کیا کام ہے کیا کام ہے نماز سے بڑھ کر کیا مقام ہے مسجد سے بڑھ کر کون سا درجہ ہے علماء حقانی علماء ربانی سے بڑھ کر نبی کے بارشوں سے بڑھ کر کون بھاتا ہے آنکھوں کو مسجد و امام سے بڑھ کر محدث و مفسر اور فقیر سے بڑھ کر کون ہے یہ کون ہے یہ شیطان کے رقطے سے پیدا ہوئے کیوں یہ تمہیں آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں کیوں ان کا آپ تصویر گھروں کے اندر لگا رکھا ہے کیوں آپ نے ان کی تصویر کو سینے کے اندر ٹانگ رکھا ہے کیوں ان کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہے کیا آپ نے نہیں سنا و مامن احبا کے آدمی کا حجر اسی کے ساتھ ہوگا جس کا دنیا میں وہ محبت کیا کرتا تھا بس کرو بس کرو اٹھو یہاں سنتے ہو اور ایک کان سے سنتے ہو اور دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہو اٹھو باطل کے برسرے پیکار ہو جاؤ اٹھو حق کے راستے پر چلو آئیں گے آئیں گے اللہ اللہ ماقت لنا مصیبت آئے تو کہنا اے مصیبت تو میرا بال بینگا نہیں کر سکتی اے غم اے غم اے تکلیف اے مصیبت کے پہاڑ دیکھنا دیکھنا میں احد بن کر ثابت ہوں گا دیکھنا میں استقامت کا پہاڑ میں بلال بن کر میں خباب ابن عرب بن کر میں سمیہ اور زنیرہ بن کر میں دکھاؤں گا میں تو میرا بال بینگا نہیں کر سکے گا آ آ اپنے گڑے ہوئے مردوں کو لے کر آ آ اپنے آبا اجداد کو لے کر آ دیکھ دیکھ آج بدر میں کس کی جیت ہوتی ہے وہ طاقتور ابو جہل کی یا ننے منے معاذ اور معاوض کی آ آج دیکھ لینا کہ مکی کی سرزمین کے اندر کس کی جیت ہوتی ہے کہ چیچڑوں کے پر پہننے والے کاٹوں پر چلنے والے یا شولوں کا باپ ابو لہب کی جیت ہوتی ہے کیا اس کو گڑے کے اندر نہیں ڈال دیا گیا کیا اس کو ادسا نام کی بیماری نہیں ہوئی یہاں قسم کھا لو آج کے بعد آج کے بعد ہماری زندگی حق کے لیے ہوگی آج کے بعد الہی کلیمت اللہ کے لیے ہوگی آئے گی مصیبت اگر دین کے راستے سے نہ آئے وہ جورو کے راستے سے آئے گی وہ اولاد کے راستے سے آئے گی وہ معاش کے راستے سے آئے گی وہ روزی کے راستے سے آئے گی وہ کارخانے کے راستے آنا ہے مصیبت اللہ علامہ کتب اللہ لنا اے اللہ جو مصیبت آئے گی کتب اللہ لنا تو نے ہمیں لکھ رکھا ہے لیکن یہ مصیبت اللہ کلیمت اللہ کے لیے یہ مصیبت اگر دین کے لیے قرآن کی سربلندی کے لیے آئے تو پوچھو حضرت بلال حبشی کو کہ پٹنے میں وہ لذتیں آ رہی تھی اور جب پیٹا جا رہا تھا تو آپ جب عہد کہتے آپ کو وہ مزہ آ رہا تھا آپ کو وہ لذت آ رہی تھی اللہ کی قسم ہزار مرتبہ آپ لال قلعے کو ہزار مرتبہ کروڑوں مرتبہ آپ تاج محل کو دلہن بنا کر حضرت بلال سے کہیں بلال یہ تاج لے لو یہ سوئٹزرلینڈ کی نہریں لے لو یہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس لے لو یہ دلی کا لال قلعہ قطب مینار لے لو بلال یہ عہد دے دو بلال ایک عہد جو تڑپنے کی حالت میں تم نے کہا وہ دے دو میرے اللہ کی قسم آج نہیں کل اگر میدان محشر میں بلال سے ملاقات ہو تو پوچھ لینا بلال کہیں گے کہ میرے پیشاب کے قطرے کو تمہارا لال قلعہ قطب مینار نہیں لگ سکتا مجھے اس عہد کے کہنے میں جو لذت آ رہی تھی مجھے اس پٹنے میں جو مزہ آ رہا تھا نہ نہ اے دنیا تو ہزار مرتبہ سور کر ہمارے سامنے آئے ہم تجھے پیشاب کر کر نہیں دیکھیں گے ہم تجھے تھوک کر نہیں دیکھیں گے تو اس لیے ایک نئی زندگی نیا سال اسلام کا محرم الحرام کا ایک نئی شروعات کرو فلمیں نہیں کھانے کا انداز نہیں شادی کا اسٹیل نہیں نیا گھروں کے بننے کا انداز نیا اور یہ پرانی زندگی داڑھی مڑی یہ جورو کی غلامی بہت پرانی چیز ہے جورو کی غلامی داڑھی مڑا چہرہ بہت ملون چہرہ ہے اس پر بلغم نہیں ٹکتا اس پر پیشہ پاخانہ نہیں ٹکتا نبی کی رحمت کا خدا کی رحمت کا یہ ریسیور ہے یہ اینٹینا ہے اس اینٹینے کو لگاؤ اللہ کی رحمت عرض سے آئے گی بدر کی مدد آئے گی عہد کی مدد آئے گی اٹھو ایک نئی شروعات کرو اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس اور نازک معاملہ ہے آدمی عبادت روزہ نماز کے ذریعے سے دھوکہ دے سکتا ہے لیکن جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے ایک چٹکی بھر مٹی میں پکڑا جائے گا ایک سوئی میں پکڑا جائے گا دنیا میں کسی سے لی سوئی اور اس کو رکھ لیا قیامت میں کہے گا اے اللہ اس نے سوئی لی کہو اسے واپس کرے کہاں سے لائیں گے تو نہیں دے سکتے وہ کہے گا کام کرو صاحب آپ نے اتنے حج کیے اتنی نمازیں پڑھے سب دے دو کہے گا یا اللہ سوئی کے بدل اللہ کہیں گے ہم نہیں جانتے اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ حقوق العباد بات کے اندر مبتلا ہی نہ ہو قرض کے اندر لیوا دیوی کے اندر اور کسی کا سامان بغیر اجازت کے استعمال کرنے کے اندر شریعت کا یہ نازک اور حساس معاملہ ہے لیکن جیسے کہ کئی ہفتوں سے ہمارا وعدے پر وعدہ وعدے پر وعدہ ہوتا چلا آیا ہے ہم نے کہا کہ اگر حقوق العباد اتنا تلپ کیا ہے ہم نے اتنا ہم نے لوگوں کا مارا ہے کہ اب لوگ یاد بھی نہیں رہے یا وہ لوگ رہے بھی نہیں تو اس کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ ہی علیہ جو دارالم دیوبند کے صدر مفتی تھے حضرت نے ایک بڑا اچھا نسخہ دیا فرمایا کہ روزانہ آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین جو آدمی ایک مرتبہ سورہ یاسین بڑھے گا اسے ایک قرآن کا ثواب ملے گا روزانہ پچاس روپے سو روپے اللہ کے نام پر صدقہ خیرات یا روزانہ کلام پاک کی کچھ آیتیں کلو اللہ تین مر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پڑھے اور پڑھ کر اللہ سے دعا کرے اے رب کائنات جن کا حق تلف ہوا ہے اب وہ دنیا میں یاد بھی نہیں اور اگر یاد ہے تو میں وعدہ کرنے کے لائق نہیں اے اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے حضرت نے فرمایا کہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ جس کا حق ہم نے مارا اب اس کو جنت میں جانے کے لیے سب کچھ ہوگا لیکن ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی ایک نماز کی کمی ہوگی ایک جو ہے نام کے اندر خیر کی کمی ہوگی اب دنیا کے اندر اس کے کوٹے میں ٹرانسفر کر چکے ہیں تو اللہ تبارک تعالی کہیں گے کہ بھئی اب تمہیں مایوسی ختم ہو گئی فلا بندہ جس کو دنیا میں تم نے قرض دیا تھا مال دیا تھا دیکھو وہ مال تو ادا نہیں کر سکا لیکن جنت کے اتنے درجے پر تمہارا نام لکھ چکا ہے اتنے وہ سبحان اللہ پڑھ چکا ہے اتنے یاسین پڑھ چکا ہے وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کا حق معاف کر دیا قیامت کی اس ہولناکی میں جب ایک نیکی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو ماں باپ اولاد کو اولاد ماں باپ کو دے نہیں سکتے ایسے موقع پر ہم اگر سہارا بنیں گے تو ماں ہمیشہ ماں کے لیے ہمارے وزٹنگ کارڈ کے اندر ہم نے ایک دعا لکھی ہے اور حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر اس دعا کو لکھا ہے آپ یہ دعا ایسال ثواب کے طور پر چھاپ کر یا اپنے وزٹنگ کارڈ کے پیچھے جو مسلمانوں کو دینا ہے اس دعا کے بارے میں ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس نے گویا ماں باپ کے حق کو ادا کر دیا ایک منٹ پورا نہیں لگتا اس دعا کو پڑھنے میں اس قسم کی چیزوں کو ڈھونڈ کر جن کا حق ہم سے وابستہ ہے کم سے کم جب تک سور یاسین ہے پلولہ تین مرتبہ ہے یا روزانہ پانچ سو مرتبہ درود ہے پڑھ لیے اور پڑھ کر اللہ سے دعا کی اے اللہ جس کا پیسہ مجھے باقی رہ گیا تھا جس کے حقوق مجھ پر باقی رہ گئے بیوی کے اولاد کے ماں کے باپ کے بھائیوں کے بہنوں کے گاہکوں کے تاجروں کے مالا اپنے غیب کے خزانے سے تو ادا کر دے اور قیامت کے دن ان کو راضی کر دے تو انشاءاللہ اللہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس مسئلے پر امید کرتے ہوئے آئندہ کسی کی وہ حق تلفی کرے اب یہ جو مسئلہ بیان ہوا اب تک کے لیے ہے اگر اس کے بعد موت تک کوئی قسم کھاتا ہے میں قرض لے کر ڈباؤں گا نہیں بھائی کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا کسی کا حق نہیں دباؤں گا تو اس شرط کے ساتھ پچھلے معاملات میں اگر یہ جو ہے ترکیب استعمال کرتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی کی اللہ کی ذات سے امید ہے اور ہمارے وہ بھائی جن کے ساتھ ہمارا حق وابستہ ہے الحمدللہ ہمارا کئی سالوں سے معمول ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ ہو کر تیسرا کلیما سو مرتبہ درود اور سو مرتبہ سفار کئی سالوں کا معمول ہے کہ ہم جو ہے ان کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا جن کے حقوق العباد وابستہ ہیں اس میں ایک ثواب ہمیں ضرورت نہیں اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ قبرستان پر سے گزرے اللہ کتنا رحیم ہے کریم ہے کہاں بھاگتے ہو دنیا جوروں کے پیچھے حدیث میں آتا ہے کہ آپ قبرستان پر سے گزرے تین مرتبہ خلو اللہ پڑھ کر دعا پڑھی یا آپ کو جو یاد تھا آپ نے پڑھی حدیث میں آتا ہے جتنے مردے اس وقت ہیں اور جتنے مردے اس قبرستان کے بننے سے لے کر اب تک دفن کیے گئے ہیں اتنی تعداد کے اندر اللہ ہمارے گناہ معاف کریں گے اللہ ہمارے درجات بلند کریں گے اگر ہم حقوق العباد کی فکر کے اندر اپنا ایک معمول بنا لیں اپنی ایک عادت بنا لیں ایک مرتبہ یاسین ایک مرتبہ رحمان یا کم سے کم سورے ملک حدیث میں آتا ہے کہ رات میں جو سورے ملک پڑتا ہے اللہ اسے عذاب قبر نہیں دیتے تو روزانہ ایک ملک اپنے لیے اپنے عذاب قبر کی حفاظت کے لیے یہ ایک اور مرتبہ پڑھ کر اے اللہ جن لوگوں کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں ہم ادا نہیں کر پائے یا یہ کہ ہمارے علم میں نہیں یا کہ کوئی اور معاملہ مولا اس سورے ملک کا اجر ان کو پہنچا دے تو راتوں رات جب قبر سے عذاب ہٹے گا تو پوچھیں گے اے اللہ تو عذاب ہو رہا تھا کیوں ہٹ گیا اللہ فرمائیں گے فلاں بندے کو قرض دیا تھا وہ تجھے نہیں دے سکا آج اس نے ملک پڑا میں نے قبول کر لیا اور تیرے خبر سے عذاب ہٹ گیا وہ تو کیا قیامت میں حق مانگے گا الٹا ہمارا شکریہ ادا کرے گا اور اسی طریقے سے محرم کے مہینے کی جو سوغات تھی اور جو گفٹ تھا اور جو تحفہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے حضرت فاطمہ کے دلارے حضرت علی کے جو ہے فرزن دے جمن بخار آیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تمام ہیں حضرت علی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں رو رہے ہیں حضرت کے حسین کا بخار تپ رہا ہے لگتا ہے کہ سو سے زائد درجے کا بخار ہے تینوں رو رہے ہیں تینوں بے قرار ہیں جبریل امین علیہ سلاح تو تشریف لائے اور لا کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے فرمایا میرے بیٹے آپ بیٹا ہی کہا کرتے تھے میرے بیٹے نواسے کو بخار تپ رہا ہے فرمایا میں ابھی اللہ اللہ کے کے پاس پاس جاتا ہوں گئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں حضرت فاطمہ رو رہی ہیں حضرت علی رو رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دعا دی اللہ القدیم وہ دعا انشاءاللہ یہاں جو ہے نماز کے بعد تقسیم کی جائے گی آپ اس کو اور زیرت سے بنوا کر اپنی اولاد کی شفا کی اپنے نواسے اور پوتروں کی شفا کی نیت سے اور انٹرنیٹ کے اندر بھی اپلوڈ کیا گیا ہے بہت چھوٹی سورہ فاتحہ کی آدھی اتنی دعا ہے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت حسین وی آئی پی پیشنٹ تھے ان کو وی آئی پی وی آئی پی جو ہے آئی سی یو میں رکھا گیا تھا اور جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ تھا عرش سے وہ ٹریٹمنٹ آیا عرش سے وہ علاج آیا عرش سے وہ دعا آئی جبریل امین نے آخا کو دی آخا نے جب یہ دعا پڑی اللہ عطل حسین اے اللہ حسین کو دے وہ دعا ہے پڑی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کے ختم ہونے سے پہلے حضرت حسین کا بخار چلا گیا اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمہارے لیے جان دینے والے جان نچھاور کرنے والے محبت کرنے والے فرمایا جبرائیل یہ دعا خاص میرے بیٹے میرے نواس حسین کے لیے ہے یا قیامت تک کے آنے والے بخار کے پیشنٹ اور بچوں کے لیے ہے جبریل امین کہا اللہ سے پوچھ کر کے بتاتا ہوں گئے اللہ سے پوچھا فرمایا حسین کے جوتوں کے میں نسل امت اور قیامت تک آنے والے بچوں کو اگر یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ کر دم کی جائے تو مرتے دم تک دوبارہ بخار نہیں آئے گا کیسے کریم تھے آخا کیسے داتا تھے خاموش رہ سکتے تھے کہ بچے کو شفا ہو گئی حسین کو جو ہے بخار دور ہو گیا قیامت کے آنے والے بچوں کی فکر آپ لیے ہوئے ہیں تو بہرحال یہ دعائیں اور یہ سورہ ملک یا سورہ یاسین یا سورہ واقعہ یہ سب معمولات کب ہوں گے جب نبی سے محبت ہوگی ہماری زندگی میں نماز ہوگی ہماری زندگی میں تخواہ ہوگا کروڑوں روپے کی امپورٹڈ گاڑی لے لے اور لائسنس نہ ہو چالیس قدم گاڑی چلائیں تو چالان کر دیا جائے گا آپ کو گاڑی سے اتار دیا جائے گا نماز کا لائسنس لے معاملات کی صفائی کا لائسنس لے اور ہمارے اکابرین جو وقت کے بزرگ بنے وقت کے اولیاء بنے وقت کے افتاب اور ابدال بنے وہ ایسا ہی نہیں بن گئے خانخواہ بنا کر دعوتیں کھا کر مرغ مسلم کھا کر بڑی پگڑیاں لگا کر زندگی کے معاملات کے اندر کتنا احتیاط کیا کرتے تھے اور کیسے کیسے پھونک پھونک کر قدم رکھا کرتے تھے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ اجل اکابرین اور بڑے کبارے اکابرین میں ان کا شمار ہوتا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اللہ ان کو غریق رحمت کرے اللہ ان کی تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے میں عام کرے دونوں سفر کر رہے تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا اور مرید آ کر حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کو وہ زمانہ کوٹس کا الیکٹرانک کا زمانہ نہیں تھا ایک گھڑی ہدیے میں دی گھڑی بڑی قیمتی ہوتی تھی باپ بچے کو کہتا مولوی بنو گے تو دوں گا باپ بچے کو کہتا ایس ایل سی پڑھو گے پی او سی پڑھو گے آئی ٹی بہت قیمتی تھی یہ ہر کس و ناقص نہیں ڈالا کرتا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو آ کر آپ کے مرید نے ایک گھڑی جو ہے گفٹ دی اور تحفہ دی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کی دل جوئی کے لیے اعتبار تھا کہ یہ حلال کی کمائی ہے آپ نے گفٹ کو قبول کر لیا آپ نے ہدیے کو قبول کر لیا آپ رکھ لیے وہ چلا گیا مرید اس کے بعد حضرت خلیل احمد صاحب سہارن پوری رحمت اللہ علیہ نے پروایا حضرت تھانوی سے آپ کے پاس گھڑی آلریڈی ہے اور یہ گھڑی زیادہ ہے ایک کام کیجئے گا کہ آپ گھڑی مجھے فروخت کر دیجئے تو حضرت تھانوی رحمت دیکھو ایک بزرگ کا ایک بزرگ سے مکالمہ ہو رہا ہے ایک بات چیت ہو رہی ہے ایک گھڑی کے بارے میں تو کتنا فقہ کی باریکی معاملات کی صفائی کے سمندر میں یہ لوگ غوطہ لگانے والے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا گھڑی کیا چیز ہے جان حاضر ہے میں قربان ہوں یہ گھڑی پوچھ رہے ہیں آپ لیکن میں اس وقت نہیں دے سکتا کہا کہ کیوں فرمایا کہ اس وقت میں بیچ سکتا تھا کہ جب میں شروع ہی سے میں بیچنے کا ارادہ کر چکا ہوں میں تحفے میں بھی نہیں دے سکتا اس لیے کہ اگر میں تحفے میں دوں گا تو تحفے میں دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ کاروبار کی بات نہ ہوئی ہو یہ رومال میں آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں تو دے دوں پہلے آپ نے سودا کیا کہ مجھے بیچ دو میں خریدوں گا میں نے کہا کہ تحفے میں لے لو کہا کہ شریعت اور فقہ اس کی اجازت نہیں دیتی تو بڑا معاملہ گمبھیر ہو گیا اس کے بعد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے اجازت لی جو صاحب نے آپ کو ہدیہ دی تھی کہا کہ صاحب اجازت نہیں لی اپنی مرضی سے آپ نے جو ہے اس گھڑی کو فروخت تحفے کے اندر دے دیا اور فروخت کر دیا حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے اس گھڑی کو خرید لیا خرید لیا حضرت تھانوی نے بیچا جو بھی رقم ہو ایک روپے میں چار آنے میں آٹھ آنے میں معاملہ کاروبار کا تھا تجارت کا تھا تو اس کے بعد جب اس کو معلوم ہوا مرید کو کہ میری گھڑی کو حضرت تھانوی نے بیچ دیا بھئی کوئی آدمی مجھے کپڑا دیتا ہے یا گھڑی دیتا ہے مسلح دیتا ہے اس لیے میں نماز پڑھوں اس کا دل خوش ہوگا اور میں نے اس کو دکان میں لا کر بیچ دیا تو دل دکے گا تو وہ اس کو برا لگا حضرت تھانوی کو آ کر کہنے لگا حضرت میں نے تحفے میں دیا تھا اور آپ نے بیچ دیا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اس بے کو کیجئے بے کو فس کرنا کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے بعد کاروبار کو ختم کر دینا تمہاری رقم تم نہ اور میری چیز مجھے واپس کر دو اس کو بے کرتے ہیں بے کیجیے اخالا کر دیجیے یہ فکا کی ایک تھی اخالا یعنی کاروبار کو کل عدم کر دیجئے ختم کر دیجئے اس کا تو دل دکھ رہا ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو کاروبار ہوا تھا یہ کاروبار خیار شرط کہتے ہیں خیار شرط ایک کاروبار ہوتا ہے اور ایک خیار شرط کے بغیر کامن بزنس ہوتا ہے کہ آپ گئے اور آپ نے جوتا لے لیا کپڑا لے لیا اور خیار شرط یہ ہوتا ہے کہ تین دن تک میں دیکھوں گا مجھے پسند تو لوں گا اور نہ تو میں واپس کروں گا یا میرے باپ کو ماں باپ کو پوچھوں گا اگر وہ مشورہ دے تو رکھ لوں گا تو اس کو خیارے شرط کہتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو کاروبار ہوا یہ کامن بزنس تھا یا خیارے شرط تھا یعنی شرط کے ساتھ بزنس تھا یا عام بزنس دیکھو ایک گھڑی کا معاملہ ہے قیامت کا خوف تھا یعنی اللہ کا ڈر تھا وہ پکڑے جانا نہیں چاہتے تھے یہ جان دے سکتے تھے وہ جان لے سکتے تھے وہ جان دے سکتے تھے جان لے سکتے تھے لیکن یہ ہے معاملہ یہ معاملات کی صفائی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا جی خیار شرط تو نہیں تھا یعنی جب ہم نے بزنس کیا ہم نے یہ کنڈیشن تو نہیں لگایا تھا تو لیکن بات یہ ہے کہ میرے مرید کو برا لگ رہا ہے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا اس میں یہ شرط تھی کہ اگر مرید کو برا لگے تو کاروبار کو ختم کر دیا جائے میں نہیں ختم کرتا یہ دنیا کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے تھے معاملہ کیا ہوتا ہے تجارت کیا ہوتی ہے زبان کیا ہوتی ہے لین دین کیا ہوتا ہے بزنس کیا ہوتا ہے فقہ کیا ہوتا ہے شریعت کیا کہتی ہے گھڑی کوئی چیز نہیں پیشاب کے ڈھیلے کی قیمت نہیں لیکن اصول اور ضابطہ جس کو حدیث میں کہا تاشر و کل اخوان متامل و کل اجانب کہ معاملہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبی کی طرح تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا یہ شرطی کہ آپ اگر وہ برا مانے تو کاروبار کو توڑ دیا جائے گا کہا کہ شرط تو نہیں تھی پھر اس کے بعد بہت منت کی سماجت کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اب سمجھا حضرت تھانوی حکیم الامت تھے بڑے بڑے لائر بڑے بڑے جج اور بڑے بڑے انگریزوں کی بولتی بند کر دیتے تھے حضرت تانوی اللہ نے زبان کے اندر وہ ملے لیکن بزرگ کے سامنے نہیں چلتی تھی آخر ہاتھ باندھ کر جھک گئے کہا کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں کرم فرما ہیں بڑے چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے ہیں بڑے چھوٹوں پر مہربانی کرتے ہیں دیکھیے نا بیچارے مرید کا دل دکھ رہا ہے دے دیجیے نا کیا ہے حیثیت آپ کی اب ایک قدم اور آگے بڑھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے کہا بے شک میں شفقت بھی کر لیتا گھڑی اٹھا کر بھی پھینک دیتا روپیہ بھی دے دیتا لیکن کیا کروں یہ گھڑی جو میں نے خریدی ہے اپنے لیے نہیں اس گھڑی کا وکیل کوئی اور ہے اس نے مجھے لینے کا تو وکیل بنایا ہے واپس کرنے کا وکیل مجھے نہیں بنایا ہے کتنی باریکیاں فقے کی اور کتنی جزیات اور اگر میں اس گھڑی کو اس کی اجازت کے بغیر آپ کو دے دوں گا تو پھر قیامت کے دن وہ میرا دامن تھامے گا کہ خریداری کا وکیل بنایا تھا دوبارہ اس خریداری کو اور اس خیار شرک کو اور فسق کے بے کو کرنے کا میں تمہیں جو ہے حقدار نہیں بنایا تھا بات تھی حضرت تھانوی آجس پر آجس ہو رہے تھے فرمایا کہ اللہ کے لیے کچھ کیجئے معاملہ یہی پر تھا کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہان پوری رحمت اللہ علیہ نے اس گھڑی کو واپس کر دیا جبکہ وکیل سے اس زمانے میں موبائل نہیں تھا رابطہ نہیں ہوا اپنے وکیل سے موکل سے بات چیت نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود شریعت کا وہ کون سا قانون تھا کاروبار اور بزنس کا وہ کون سا جزیہ تھا کہ اتنی باریکی میں جانے والے اسی مجلس کے اندر حضرت مولانا خلیل احمد گنگوہی نے اس گھڑی کو حضرت تھانوی کو دے دیا اس شری قانون کے ساتھ اور معاملات کی صفائی والے معاملات کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دین کا دائی مجاہد غازی بنائے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی اور موت کو چن لے آمین واخردان الحمد للہ